تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامینی والے دن کے عذاب نے اللہ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا